پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ ربیع نور شریف بارہ ربیع نور شریف کو عیدوں کی بھی عید عید کہا جاتا ہے جی۔ اور کو روزہ رکھنا تو منع ہے تو پھر بارہ ربیع نور شریف کو روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ کو پتا حدیثوں میں جمعے کو بھی عید کہا گیا جمعے کو جی جی رمضان میں جمعہ آئے گا تو کیا کرو گے روزہ نہیں رکھو گے کیا یہ کس نے کہہ دیا کہ عید کے دن تو یہ بقرعید اور میٹھی عید یہ دو عید ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو تین دن تو قربانی جائز ہے تو عید کی دوسرے دن کو یہ جو باسی عید بولتے ہیں مجھے تو یہ بھی مزہ نہیں آتا عید باسی تو نہیں ہوتی ہے تازہ ہی تازہ ہوتی ہے میرے بھائی وہ قربانی تو پھر وہ جو حرام تو پانچ روزے سال میں ان میں دو عیدیں ہیں دو عیدوں کے حرام ہیں مکر تحریم ہیں دو عیدوں کے روزے حرام ہیں اور مزید تین دن ہیں وہ تین دن کون سے گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجت الحرام یہ تین دن عید کے تھوڑی ہیں اگر آپ چلو باسی تو ترباسی آپ کی اصطلاح وان بھی لوں ہے یہ آپ کے گھر کی اصطلاح ہے صحابہ اکرام نے کوئی پاسی تیروہ سے کہیں کہا ہو میں نے نہیں پڑھا یہ تو ہے بھی اردو کے الفاظ ہیں اردو کے بھی نہیں لگتے ہیں ہندی لگتے ہیں چلو جو بھی ہے بہرحال یہ ہماری ناجائز بھی نہیں ہے اصطلاح میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ عید تو تازہ ہی تازہ ہوتی ہے ہم باسی کیسے کر سکتے ہیں تو عید کا دوسرا دن عید کا تیسرا دن وہ عید نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا تو اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ دو عید یہ سراحت ہے نا ان دو عیدوں کو روزانی رکھا جائے گا مزید تین دن وہ جو میں نرس کر رہی ہے قربانی کے دن بھی وہ گیارہ اور بارہ اور تیرہویں تاریخ تو قربانی بھی نہیں ہے قربانی کا دن نہیں ہے نا وہ تو چلا گیا لیکن مطلب تیرہ تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں یہ تو ہے منسوس معاملہ یعنی اس پر تو دلیل شریعت کی موجود ہے جمعہ کا روزہ اگرچہ تنہا جمعے کا روزہ رکھنا کے بارے میں روایتیں ہیں بس کہ جن میں پسندیدہ نہیں ہے روزہ ناجائز نہیں ہے مقروطنزی ہے اچھا اور اس میں بھی اگر جمعرات ملا لی یا ہفتہ ملا لیا جمعے کے ساتھ تو اب وہ کراہت بھی جاتی رہی اور دس ہزار سال کے روزوں کے ثواب کے آپ مستحق ہو جائیں گے اگر جمعے کا روزہ اس طرح رکھیں تو جمعرات یا ہفتہ اس سے ملا نہیں یہ آل حضرت نے لکھا ہے لیکن حدیث شریف میں تو مطلق جمعہ لکھا ہے فضیلت کے اعتبار سے لیکن دوسری حدیثوں کے حساب سے آل حضرت نے فرمایا یہ ایک دن ملا لے آگے پیچھے اچھا اور اگر وہ جمعے کا روزہ اس طرح آتا ہے کہ جیسے جو ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ اب جمعہ آ گیا کوئی عرض نہیں یا ویسے کوئی پندرہ شابان آ گئی جمعہ تو اب بھی وہ روزہ رکھیں گے تو فضیل ہو گیا آرشور آ گیا ستہ ستائیس میں رجب آ گئی جمعہ آ گیا یا اس کا معمول ہے کہ مثلا وہ کوئی مہینے کی کسی مخصوص تاریخ مثلا بارہویں شریف کے محبت میں کوئی ہر مدنی ماہ کی بارہ تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اس میں جمعہ آ گیا تو اب بھی وہ کرات نہ رہی اور جمعے کے روزے کی کرات کی ایک نفیس وضاحت میرے ہاتھ کا فرمائی ہے نفیس وضاحت شاید آپ کے لیے نئی بات ہوئی کہ جمعے کے روزے کی وہ قرات تنظیبی اس صورت میں کہ وہ اس لیے روزہ رکھے خاص کہ یہ جمعہ اس لیے میں روزہ رکھا ہوں اگر ویسے ہی روزہ رکھے تو اب وہ قرات تنظیبی نہ رہے گی حضرت نے ارشاد فرمایا حالانکہ جمعے کو تو حدیثوں میں عید کہا گیا ہے اگر آپ کو اس کے دلائل چاہیے تو نماز کے احکام میں ایک رسالہ میں جمعہ اس میں دلائل مل جائیں گے آپ کو کہ جمعے کو حدیث پاک میں عید کہا گیا تو امید ہے کہ وسوسہ دور ہو گیا ہوگا آپ کا اور یہ عید تو جشن ولادت کی عید تو دوسری بات ہے نا یہ یہ عید اس کو ہم ان دونوں عیدوں کی طرح یہ منسوس عید نہیں کہتے نا یہ تو خوشی کا دن ہے اور ہم مطلب ہے یعنی کہ اس میں تعویل لیتے ہیں کہ کیونکہ یہ خوشیوں کی دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دن کو خوش عید قرار دیا سی آیتیں ہیں ایسی اس طرح کی کہ اس پر فرد کریں اور آشورے کا دن وہ عید مناتے تھے یہودی جی ہاں یہودی عید مناتے تھے آشورے کو اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات جی، جی، عطا فرمائی جی، ہاں بنی اسرائیل کو وہ عید مناتے تھے سرکار نے فرمایا کہ یوم موسیٰ منانے کا ہم زیادہ حقدار ہیں ہاں، ہاں، اس طرح یہ کہ اور آشورے کا منانے کا طریقہ بھی روزہ رکھ کر تو ہے سرکار نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا روزہ اور ایک ایک دو دن آگے پیچھے ہم رکھتے ہیں تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے تو پھر بھی اگر کوئی صرف آشورے کا روزہ رکھتا ہے وہ بھی گناہ گار نہیں ہے افضل یہ کہ نو اور گیارہ محرم دونوں میں سے ایک دن ملا ہے کے روزہ کے ساتھ واللہ تعالی تعالی اعلم اعلم عز اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد